عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار کار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے کے وہ سی کو سنائے شگے ابرار میں ہر لہجہ زب ہر عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب اب تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و شگے شگ میں گھر لہذا گو ہر بار ورنہ وہ سعید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حش بھی یوم طلبی مدنی اور کہاں ہم سے گار ورنہ وہ سعید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حش بھی یوم تلبی مدنی اور کہاں ہم سے گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و متغر و منور و مصفا و مجلا در آلہ جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرا ہے کہ قلب و و و متاغر منور مصفا و مجلا در نا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار جی کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك واحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك طال البدر علينا من ثنيات الوداع الله الله الله الله الله الله طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لل داعي ورفعنا لك ذكرك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن التناو كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر ورفعنا لك ذكرك مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكريم والفريقين من عرب ومن ورفعنا لك رکھ کی سکھ آیا ہے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تزمی میں ہر عہد کی شامل گئے زبان لب حسان و رواحا و لب فاطمہ زارا و علی آبی دے بیمار و بسیری دہنے عرفی و جامی لب سادی و رضا سب سرشار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے من ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب اب ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبہ تو زبانوں قلم و فکر و خیا ادیب یوں کی الفاظ کے امبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبہ تو زبانوں قلم و فکر و خیال کہ ان کی مدحت تو ملائک کا کا وظیفہ ہے صحابہ طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے ہے قرآن کا اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ